آج پھر ایک بار میرے معزز کرم فرما جناب ڈاکٹر اختر حسین رائے پوری صاحب میرے غریب خانے پہ تشریف فرما ہیں چند مہینے پہلے جس گفتگو کا میں نے یا جس انٹرویو کا میں نے آغاز کیا تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب سے ان کی ادبی زندگی کے بارے میں پچھلے دنوں کے واقعات اور جو کچھ ان کے تجربے اور مشاہدات ہیں ان سے گفتگو کی جائے اور ڈاکٹر صاحب کی زبانی ان واقعات کو ان مشاہدات کو اور ان تجربات کو ریکارڈ کیا جائے الحمد للہ کے تین نشستیں اس سلسلے کی اب تک ہو چکی ہیں تیسری نشست یعنی پچھلی نشست جو تھی وہ تین مئی کو ہوئی تھی اور آج اکیس ستمبر ہے کافی اس درمیان میں وقت گزرا ہے بہرحال کوشش تو یہ تھی کہ لگاتار یہ باتیں ہوتی رہیں اور تواتر کے ساتھ ان کا ذکر ہوتا رہے بہرحال میں سمجھتا ہوں یہ موقع میرے لیے بہت غنیمت ہے کہ آج ڈاکٹر صاحب نے اظہار اس کا اظہار کیا ہے کہ وہ آمادہ ہوئے ہیں اس کا اس کے اس کے اس گفتگو پر جن جس کے لیے میں ڈاکٹر صاحب کا دل سے ممنون ہوں پچھلی نشستوں میں کلکتے کا اور لاہور کا علی گڑھ کا تذکرہ کسی میں تفصیل کے ساتھ کسی میں کچھ کم تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے اور آج میری یہ ڈاکٹر صاحب سے درخواست ہے اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی ڈاکٹر صاحب سے کہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مولوی عبدالحق صاحب کے بارے میں کچھ فرمائیں کیونکہ ڈاکٹر صاحب کا تعلق ڈاکٹر مولوی عبدالحق صاحب سے کوئی بیس سال تک رہا ہے جس میں کہ چند سال انہوں نے بہت قریب رہ کر گزارے ہیں ساتھ گزارے ہیں بلکہ تو اس سلسلے میں میں ڈاکٹر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ کچھ ارشاد فرمائیں ڈاکٹر صاحب جی کہیے آپ کی فرمائش کے مطابق آج کی صحبت میں میں مولوی عبدالحق کا ذکر خیر کروں گا مولوی صاحب سے میری پہلی ملاقات جہاں تک مجھے یاد ہے سن انیس سو چونتیس کے اواخر میں علی گڑھ میں ہوئی جہاں اس وقت میں ایم اے کا طالب علم تھا مجھے یاد ہے کہ جب مولوی صاحب سے میرا تعارف کرایا گیا تو وہ میرے نام سے آشنا تھے کیونکہ رسالہ نگار میں قاضی نظر الاسلام کی بنگالی نظموں کے جو تراجم میں نے شائع کیے تھے وہ ان کی نظر جی۔ سے گزر چکے تھے مولوی صاحب نے ان تراجم کا ذکر لفظ خیر سے کیا جی ہاں۔ ان کی تعریف کی اور تقاضا کیا کہ میں رسالہ اردو کے لیے چند نظموں کے ترجمے کر دوں اس طرح سے مولوی صاحب سے میرے تعلق کا آغاز ہوا اور میں نے مولوی صاحب کی فرمائش کی تعمیل کی اور جو میں نے ترجمہ کیے وہ رسالے اردو میں شائع ہوئے مولوی صاحب نے ایک طویل نوٹ بھی لکھا قادر نظر الاسلام کی تعریف میں اور میرے تراجم کی تعریف میں اور بعد میں ان کے میرے پاس دو تین عنایت نامے آئے جس میں انہوں نے کہا کہ میں رسال اردو کے لیے کچھ لکھوں اور ان کی ترغیب پہ میں نے جی۔ وہ مقالہ لکھا جی۔ جسے اردو میں ترقی پسند تحریک کا پیش خیمہ سمجھا جاتا ہے اس مقالے کا عنوان ادب اور زندگی اچھا اور یہ مقالہ جولائی انیس سو پینتیس میں رسالہ اردو میں شائع ہوا تھا اسے مکمل میں نے علی گڑھ میں ہی مارچ یا اپریل میں کر دیا تھا اور وہ مقالہ <clears throat> جب مولوی صاحب کے پاس پہنچا تو وہ اس سے متاثر ہوئے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے مجھے ایک تار بھیجا اچھا ایک تار بھیجا اور اس میں اور پھر ایک طویل خط لکھا افسوس یہ کہ وہ خط میرے پاس رہا نہیں لیکن انہوں نے میری بہت ہمت افزائی کی <clears throat> اور مجھ سے پوچھا اس وقت میرا امتحان اپریل میں انیس سو پینتیس ہو رہا تھا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اب تمہارا پروگرام کیا ہے تو میں نے جواب انہیں دیا کہ میں امتحان دے کر مستقلاً کلکتے چلا جاؤں گا اور میرا ارادہ وہیں قیام کا ہے جی اس کے جواب میں انہوں نے لکھا کہ وہ اپریل کے اواخر میں علی گڑھ آ رہے ہیں اور میں ان کا انتظار کروں اچھا چنانچہ وہ اپریل کے اخیر میں آئے سن پینتیس کا ذکر ہے اور انہوں نے اتنا اصرار کیا اور میرے استاد پروفیسر رشید احمد صدیقی سے کہلایا کہ بجائے کلکتے کے میں مولوی صاحب کے ساتھ اورنگ آباد چلا گیا جہاں اچھا۔ اس وقت انجمن ترقی اردو کا دفتر تھا آپ اکیلے اکیلا اس وقت اچھا۔ تو میری شادی نہیں ہوئی نہیں اچھا بتانا جی،, جی اور اس وقت تو مجھے مولوی صاحب لے گئے تھے وہ انگریزی اور اردو کی لغت جو مرتب کر رہے تھے وہ جی ہاں وہ انگریزی اور ہندی کی لغت بھی مرتب کرنا چاہتے تھے ہاں۔ اور وہ اصل میں انہیں میرے تعاون کی درکار اس لغت کے سلسلے میں تھی اور ساتھ ہی ساتھ وہ چاہتے تھے کہ رسالہ اردو کی ایڈیٹنگ میں میں ان کی مدد کروں تو گو کہ میں مولوی صاحب کی بڑی داد دوں گا کہ گو وہ میرے خیالات سے واقف تھے اور لیکن ان کے مزاج میں بڑی رواداری تھی اور وہ گو کہ ریاست کا ماحول تھا وہاں کی پابندیاں تھیں مولوی صاحب خود عثمانیہ یونیورسٹی میں پروفیسر تھے گورنمنٹ کے پینشن خواہ تھے اور انجمن ترقی اردو کو گرانٹ بھی ریاست سے ہی ملا کرتی تھی حیدرآباد ریاست سے اس کے باوجود انہوں نے میرے مزاج کے آدمی کو قبول کر لیا اچھا۔ اور میں نے رسالے اردو میں جو کچھ بھی بھی لکھا انہوں نے کبھی اس پہ کسی قسم کی انہوں نے اچھا۔ اس میں ترمیم نہیں کی اور اسے اچھا۔ اسی طرح سے چھاپا کو کہ مجھے معلوم ہے کہ کئی مرتبہ نہیں <laughs> ہاں، ہاں، ہاں، وہ اعتراضات بھی ہوئے پولیس کی طرف سے بھی ہوئے یہ بھی مجھے معلوم ہے اور لوگوں کی طرف سے لیکن مولوی صاحب نے کبھی مجھ سے کچھ نہیں کہا یہ بڑی بات تھی ڈاکٹر صاحب آپ کا قطع کلام ہوگا جی۔ یہ جو آپ نے فرمایا کہ ہندی لغت مرتب کر رہے جی، تھے جی، جی۔ کرنا چاہتے تھے یا کیا تھا انہوں نے تو یہ یہ یہ یہ یہ انجمن ترقی اردو کے کس ہاں۔ اس میں میں آتا ہے ہے ہاں، آپ نے چیز آتی وہ کہ انگریزی اردو لغت اس وقت پایا تکمیل تک پہنچ رہی تھی جی اور مولوی صاحب کو یہ خیال آیا کہ اگر انگریزی ہندی لغت جو اس وقت انگریزی ہندی کی کوئی اچھی لغت تھی نہیں تو مولوی صاحب کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اگر ایک ایسی لغت تیار ہو جائے اور اس میں اردو کے الفاظ اچھا، زیادہ اچھا، سے اچھا۔ زیادہ اس اس میں شامل ہو جائے تو بڑی دور کی سوجی <laughs> اچھا یہ زاویہ تھا یہ تھا زاویہ اچھا وہ کام شروع بھی ہوا <laughs> کام شروع بھی ہوا اور ہاں، اس ہاں۔ کا میں وہ جو ہاں۔ کچھ اس کا چند مہینے میں اس کام میں لگا رہا جی۔ لیکن انیس سو چھتیس کے آغاز میں جب وہ اردو ہندی کا قضیہ ہاں۔ جو ہوا گاندھی جی سے مولوی ہاں، صاحب کو ہاں۔ جو اختلاف ہوا وہ ناگپور کے جلسے میں میں بھی موجود تھا جی میں بھی اس جلسے میں موجود تھا تو پھر مولوی صاحب ظاہر ہے کہ وہ پھر مولوی صاحب کو دلچسپی اس کام سے نہیں رہی بلکہ میں یہ کہوں گا کہ مولوی صاحب کی زندگی میں یہ ایک موڑ تھا وہ سن چھتیس کا جو واقعہ ہے جی ہاں کیونکہ اس سے پہلے مولوی صاحب گاندھی جی کے گاندھی جی کے بہت گویا ماننے والے تھے ہاں، اچھا۔ کھادی کے کپڑے پہنتے تھے بلکہ مجھے تعجب ہوا جب میں اورنگ آباد میں نے ان کے کمرے میں دیکھا ایک چرخا رکھا ہوا تھا اچھا۔, اچھا اس حد تک وہ <laughs> اس حد تک تھے ہاں، بلکہ میں نے مولوی صاحب گو کے ذرا میں ان کے مزاج میں مجھے دخل بھی تھا ہاں، ہاں۔ اور کچھ میں بے تکلو بھی تھا تو میں نے مزاق میں اڑایا میں نے کہا کہ مولوی صاحب یہ آپ نے کہاں کیا رکھ ہے چھوڑا یہاں ہاں۔ تو وہ کہنے لگے بھائی تم سمجھتے نہیں ہو گاندھی بہت بڑا آدمی ہے اور یہ اچھا۔ ہے اس طرح کی باتیں کرتے تھے لیکن بلا وجہ جب گاندھی جی نے یہ ہندی اردو کا قضیہ جب شروع کیا تو مولوی صاحب کا مزاج بالکل بدل گیا اور پھر وہ انہوں نے وہ کھادی کے کپڑے بھی پھینکے اور چرخا بھی ہٹایا اور آپ تو جانتے جانتے ہیں ہیں اور سب کہ ہاں، ہاں، ہاں۔ کہ پھر وہ مجھے اب اب تک تک یاد یاد ہے ہے ڈاکٹر صاحب جی، جی۔ ایک مضمون اس سلسلے کا مولوی صاحب نے لکھا تھا جی جی جی اسی اسی قضیے کے بارے جی، میں وہ اس قدر چھپا ہے اتنی جگہ چھپا ہے میں نے اس کو اتنی مرتبہ پڑھا ہے کہ اب تک اس کے چند پیراگراف مجھے <laughs> یاد ہو گئے وہ آپ بالکل صحیح مجھے یاد ہے سن چھتیس اپریل میں جی یہ ناگپور میں وہ جلسہ ہوا تھا جی، جی۔ اور اب میں اس کا ذکر کر دوں اگر آپ جی ہاں، ہاں، کیونکہ وہ بہرحال <laughs> وہ ایک دلچسپ وہ واقعہ ہے یعنی سن چھتیس کے آغاز میں گاندھی جی نے ایک دعوت نامہ بھیجا ہندوستان کے سو منتخب مصنفوں کو اور انہیں مدعو کیا ایک ادبی جلسے میں جو ناگپور میں ہونے والا تھا تو سو مصنفوں کے فہرست میں خیر مولوی صاحب کا نام تھا میرا بھی نام تھا اور وہ میرا نام صرف اس وجہ سے شامل کیا گیا ہوگا کہ میں ہندی میں بھی لکھتا تھا اردو میں بھی لکھتا تھا اچھا۔ اور ایسے لوگ بہت کم تھے کیونکہ میں بہت کم عمر تھا بہرحال شہرت میری ہو چکی تھی تو اب اپریل مولوی صاحب اپریل کے مہینے میں شمالی ہند آیا کرتے تھے تو شمالی ہند آتے تھے وہ اور اپنے وطن ہاپڑ وہ ضرور جایا کرتے تھے ان کے جی۔ بڑے بھائی مولوی ضیاء الحق زندہ تھے جی۔ تو ان سے ملنے کے لیے جاتے تھے علی گڑھ جاتے تھے لاہور جاتے تھے اس طرح وقت وہ اپنا کچھ گزارتے تھے اور چند ہفتے شمال میں گزار کر وہ واپس چلے جاتے تھے حیدرآباد تو سن چھتی اس میں میں بھی ان کے ساتھ آیا شمال اچھا، اچھا۔ اور وہ اپنے راستے انہیں ان کی جو مصروفیتیں تھیں وہ الگ تھیں مجھے جی۔ انہوں نے کچھ فرصت دے دی میں کہیں ادھر ادھر اپنے دوستوں سے ملنے چلا گیا تو طے یہ پایا کہ فلاں تاریخ کو دلی میں ملیں گے جی, جی ہاں چنانچہ وہ ڈاکٹر انصاری کی کوٹھی پہ ڈاکٹر انصاری مولوی صاحب کے دوست تھے جی، جی۔ مولوی صاحب وہیں ٹھہرتے تھے چنانچہ اس مقررہ تاریخ کو میں بھی وہاں پہنچا اور ہماری بکنگ حیدرآباد کے لیے دوسرے دن کی تھی اچھا تو مولوی صاحب نے کہا کہ بھائی ابھی ذرا ذرا دن میں چلیں جامعہ ملیہ کی طرف تو جامعہ <clears throat> اس وقت جامعہ ملیہ کے دفاتر اور اس کے عملے کی قیام گاہ جو تھی وہ کرول باغ میں تھی جی ہاں <clears throat> چنانچہ ہم کرول باغ پہنچے اور پروفیسر محمد مجیب کے گھر گئے یہ شاید آپ کو معلوم ہو جی۔ کہ پروفیسر محمد مجیب یا ڈاکٹر عابد حسین وغیرہ یہ یورپ سے تعلیم ختم کر کے جب آئے ہندوستان جی۔ تو سب سے پہلے یہ مولوی عبدالحق کے ساتھ ہی کام کرتے رہے اچھا ہاں, اچھا، ہاں۔ ان سب نے کچھ وقت گزارا ہے مولوی عبدالحق کے ساتھ اچھا، اچھا۔ چنانچہ ہم مجیب صاحب کے گھر پہنچے تو انہوں نے اطلاع دی تو ڈاکٹر ذاکر حسین بھی آ گئے ڈاکٹر عابد حسین بھی وہیں رہتے تھے قریب جی ہاں۔ سب لوگ جمع ہاں۔ ہو گئے اب باتیں ہونے لگی تو مولوی صاحب سے انہوں نے پوچھا کہ آپ حیدرآباد کب جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا بھائی کل کی روانگی ہے تو انہوں نے کسی نے یہ کہا کہ صاحب وہ پرسوں وہ جلسہ وہ دو دن کے بعد وہاں ناگپور میں ہو رہا ہے تو آپ سرے راہے کیوں نہیں ٹھہر جاتے تو یاد آیا ہمیں بھی کہ بھائی وہی تاریخیں ہیں تو مولوی صاحب نے مجھ سے کہا کہ بھائی کیا مذائقہ ہے ہم چلتے ہوئے ناگپور تو یوں سمجھیے کہ بالکل اتفاقی ہم ٹھہرے ہیں اچھا، اچھا، اچھا، ارادہ تک نہیں ٹھہرے تھے ہم نے ہاں۔ کوئی توجہ نہیں دی بلکہ ہاں۔ مجھے یاد ہے کہ مولوی صاحب یہ بھی کہنے لگے کہ گاندھی جی کو ادب سے تعلق کیا ہاں، ہے یا کیوں ادبی جلسہ کر رہے ہیں تو اب یہ ہے کہ ایک تو ان کی یاد دہانی تھی میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر ذاکر حسین کی اور وہ موقع بھی تھا چنانچہ ہم وہاں بلا ارادہ دلی سے چل کے ناگپور پہنچ گئے جی اور بلکہ ہم اتنی جلدی میں وہاں پہنچے تھے کہ ہمارے رہنے کا بھی کوئی انتظام نہیں تھا اور وہ ناگپور کا جو ریلوے اسٹیشن ہے اس کے waiting waiting waiting room room میں میں ہی ہی ہم ٹھہرے تھے اچھا۔ جی ہاں ٹھہر گئے اب جب وہ جلسے میں ہم دوسرے دن گئے تو وہاں کئی لوگ پنڈت جواہر لال نہرو بھی وہاں پہنچے تھے ان سے بھی میری شناسائی جیسے کہ میں ذکر کر جی ہاں، چکا جی ہاں، ہوں جی ہاں، پر پریم چند بھی تھے تھے یہ بھی اور بھی کئی وہاں پہ مختلف زبانوں کے تھے مصنف موجود تھے اچھا ہمیں گاندھی جی نے دعوت نامے میں یہ لکھا تھا کہ جلسے کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان کی جنگ آزادی میں مصنفوں کے کردار کا تعین کیا جائے لیکن ہم تو ذہنی طور پر اس اس گفتگو کے لیے تیار ہو کے گئے تھے اچھا تعجب یہ ہوا کہ جلسہ جب شروع ہوا تو گاندھی جی کہنے لگے کہ بھائی قبل اس کے کہ میں وہ اصل موضوع پہ گفتگو کروں میں چاہتا یوں ہوں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے مشورہ <laughs> دیں کہ ہندوستان کی قومی زبان کیا ہوگا <laughs> اچھا معصومان ہاں، بہت ہی تعجب ہوا ہم لوگوں کو تو تعجب ہوا تو یہ بھی کسی نے کہا جناب یہ تو کانگریس نے یہ ایک ریزولوشن پاس کر لیا تھا جیسے سب نے مان لیا ہے کہ ہندوستان کی قومی زبان ہندوستانی ہوگی خواہ وہ ہندی رسم الخط میں لکھی جائے اردو رسم الخط میں لکھی جائے تو آپ اس جھگڑے کو کیوں چھیڑتے ہیں تو لیکن گاندھی جی نے ضد کی اور جو نتیجہ ہوا وہ سب کو معلوم ہے اچھا اب اس کے بعد جب حیدرآباد حیدرآباد چلے گئے میں نے یہ دیکھا کہ وہ مولوی صاحب کے تیور ہی بدل گئے بالکل بدل گئے تھے میں نے یعنی اتنی بڑی تبدیلی کسی آدمی میں اتنی جلدی میں نے اچھا۔ زندگی میں بہت کم دیکھی اب تو ان کا اوڑنا بچھونا یہ چیز تو انہیں بہت بڑا دھکا لگا اور اس کے بعد انہوں نے حیدرآباد پہنچ کر یہ کہا مجھ سے کہ بھائی اب جو ہے ہمیں اپنا زاویہ نظر بدلنا ہوگا اب تک ہم جو ہیں صرف علمی اور ادبی کام کرتے رہے تھے لیکن اب اردو کی بقا کا سوال ہے اور اس کے لیے ہمیں اپنا جو ہے اب ہمیں جد جہد کرنی پڑے گی اور وہ کئی تجویزیں یعنی یہی ایک وجہ تھی کہ جس کے بعد میں انجمن کو میں انجمن کو مجھے چھوڑنا پڑا اور میں یورپ چلا گیا کیونکہ میں یہ سوچ کر گیا تھا مولوی صاحب کے ساتھ کہ وہاں جو ہے میں خالص علمی اور ادبی کام کروں گا مجھے دلچسپی اسی چیز سے تھی دلچسپی اسی چیز سے تھی لیکن اس کے بعد جب مولوی صاحب نے اپنا لایا ہے عمل بدلا اور بدلنا پڑا انہیں حالات ایسے تھے کہ بدلنا پڑا اور اسی وجہ سے انہوں نے طے کیا کہ انجمن کا دفتر دلی لے جائیں کیونکہ دلی مرکز تھا ہاں، ملک کا ہاں، ہاں۔ وہ حیدرآباد ایک دور دراز جگہ اورنگ آباد تو اور اسی وجہ سے انہوں نے یعنی اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو حکومت حیدرآباد مولوی صاحب کو اجازت نہ دیتی کہ انجمن کا دفتر وہاں سے ہٹا کے دلی لے آئے ہاں وجہ یہ تھی چنانچہ تو مولوی صاحب نے اس قضیے کے متعلق جو کالا لکھا تو اس کا مسودہ انہوں نے مجھے دکھلایا تھا مجھے دکھلایا انہوں نے کہا کہ بھئی کوئی ایسا نقطہ تو نہیں ہے جو چھوٹ گیا ہو اس میں میں نے دو تین باتیں جو ہیں مولوی صاحب سے میں نے عرض کی اور انہوں نے اس میں کالے میں انہوں نے شامل بھی کی تھیں جی ہاں تو یہ تو میں نے بڑھ سبیل تذکرہ آپ سے یہ کہہ دیا کیونکہ ایک آپ نے <laughs> ایک اہم چیز تھی جی جی جی جی جی جی جی بالکل اور اس کے پھر اور بھی شاخس تھا جس کا میں اب ذکر کیا کروں کیونکہ ایک وقت ایسا آیا کیونکہ نقصان تو پہنچ چکا تھا دیر میں گاندھی جی کو خیال آیا کہ ان سے بڑی غلطی ہو گئی یہ خیال انہیں آیا ہے سن چوالیس پینتالیس میں اور انہوں نے اس کے تدارک کی کوشش کی اور تدارک کی کوشش وہ وہ انہیں یہ خیال آیا کہ ایک لسانی جو ہے مسئلہ ہندوستان کا اس کا ہاں وہ جھگڑا وہ جو ہے ہندوستانی جو ہے یعنی وہ ایک آسان اردو یا آسان ہندی جو بھی کہیے جو ملی جلی زبان تھی اسی کو باقی رکھ کر اس جھگڑے کو ختم کیا جا سکتا ہے چنانچہ انہوں نے ایک طے یہ کیا تھا کہ ایک ہندوستانی لٹریری بورڈ قائم کریں اور آسان زبان میں ہندی اردو دونوں میں کتابیں شائع کی جائیں بڑے پیمانے کچھ اس طرح کی ان کی تھی تجویز اس بورڈ کی بلکہ اس بورڈ کے ممبرس کا دس یا بارہ ممبرس تھے تو ان کا بھی انہوں نے ان کے نام کا اعلان کر دیا تھا جن میں میرا نام بھی تھا اور مجھ سے انہوں نے بہت کہلایا ڈاکٹر نارا چند وغیرہ کی زبانی ڈاکٹر ذاکر حسین کی زبانی کہ میں اس بورڈ کا سیکرٹری بن جاؤں اچھا۔ جی ہاں یہ سن پینتالیس کا ذکر ہے لیکن میں نے جواب دیا کہ جناب اب اتنا نقصان ہو چکا ہے ہاں، اب اس کا کوئی صورت نہیں تھی ہاں، ہاں، اتنا معاملہ طول کھینچ کھینچ گیا گیا تھا تھا اس اس قدر تلخی میں آ گئی تھی اور اب وہ لسانی مسئلہ نہیں رہا تھا وہ سیاسی سیاسی بالکل سیاسی سیاسی بن گیا تھا تو میں نے تو صاحب جی تو مولوی صاحب کے ساتھ بس اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ ہندی لغت تو رہ گئی اپنی جگہ جی۔ اب مولوی صاحب نے مجھے انگریزی اردو لغت پہ لگا دیا ہاں۔ اور اس میں اب تو یہ ہے کہ وہ فائنل پروف کی چیکنگ جو تھی جی۔ وہ زمینہ وغیرہ بننا یہ وہ تو وہ کام بلکہ اس کا اختصار اس بڑی اچھا۔ لغت کا جو ہونا تھا یہ اچھا۔ سپرد سے میرے کام جو میں نے وہ جی۔ سارے کام میں کہوں گا بڑی محنت سے میں نے انجام دیے پھر مولوی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اب تک اردو انگریزی اردو لغت میں ہاں جی۔ وہ ایک ہی ایسی مستند لغت ہے جس کو کہ آپ جی، جی۔ یقین کے ساتھ آپ اس کو حوالہ دے سکتے ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اب مولوی صاحب جی جی جی جی میرے پاس وہ اس کے پہلے ایڈیشن کی پہلی کاپی میرے پاس ہے ہے اچھا اور اس میں بلکہ جب وہ پہلی کاپی جو تھی وہ آئی اس کی جلد بھی ابھی نہیں بندھی تھی دیباچہ بھی نہیں لکھا گیا تھا وہ میرے پاس ہے مولوی صاحب نے مجھ سے کہا کہ بھائی تم ابھی سے دیکھنا اسے شروع کرو کہ اگر کچھ الفاظ چھوٹ گئے ہوں کچھ الفاظ چھوٹ گئے ہوں کچھ کے مطالب نہ ہوں یہ کہیں پروف کی کوئی غلطی ہو تو ابھی سے ہم اسے درست کرنے لگے تاکہ کبھی دوسرے ایڈیشن میں یہ ہو چنانچہ یہ کام کچھ اس پہ شروع بھی یہ چھپی ہے سن سن سینتیس میں چھپی ہے جی ہاں۔ سن سینتیس میں جی جی جی جی جی سن سینتیس یا اڑتیس میں جی،, جی جی جی جی اب اس کا نیا ایڈیشن یہاں سے چھپا ہے اس لغات کا یہ نیا ایڈیشن وہی ایڈیشن پہلا ایڈیشن اچھا۔ پہلا ایڈیشن جی ہاں، وہی ہے اس میں اور ساتھ ہی ساتھ مولوی صاحب نے میں میں تو یہ کہوں گا کہ اردو زبان کی جیسی خدمت مولوی نے کی وہ کسی نے کی نہیں یعنی میں صرف اردو زبان کی تبلیغ کا ذکر نہیں کر رہا ہوں بلکہ ان کی علمی خدمات کا ذکر کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے وہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے یہ محسوس کیا کہ کسی بڑی زبان کسی زبان کے سرمائے کا اندازہ بعض بنیادی چیزوں سے لگایا جاتا ہے اور اگر وہ بنیاد نہ ہو تو وہ اس زبان میں بڑی کمی رہ جاتی ہے انہوں نے ہی توجہ دلائی تھی کہ اردو کہ اردو زبان کی ایک ایک سائنٹیفک لغت ہونا چاہیے جس کی تکمیل وہ نہیں کر سکے کیونکہ اردو لغت انہوں نے ایک الگ شروع کی تھی جی ہاں اردو لغت کی تدمین کا کام انہوں نے اسی زمانے میں سن اٹھائیس تیس سے شروع کیا تھا جو سن سینتالیس تک جاری رہا افسوس یہ ہے کہ وہ کام ضائع ہو گیا پورا پورا ضائع ہوا وہ ہوا یہ کہ اس کا پہلی جلد تو مرتب ہو کے حیدرآباد جا چکی تھی یعنی اب اس کی گویا اشاعت کا کام تباد کا کام تباد کا کام حکومت حیدرآباد نے طے کیا تھا کہ اس کی تباد حیدرآباد میں ہو مسودہ تیار ہو رہا تھا دلی میں تو اب پہلی جلد کا مسودہ حیدرآباد جا چکا تھا لیکن بس وہ ہوا کہ جب تک کہ وہ چھپے تو وہ ہنگامے شروع ہو گئے اور یہ ہو گئے تو وہ تو مسودہ ضائع ہو خدا جانے خدا جانے اچھا اور انجمن ترقی اردو میں جتنے مسودے تھے جو کچھ پہ تھے انجمن ترقی اردو کے دفتر پہ دلی میں جب حملہ ہوا جی۔ ستمبر سن سینتالیس میں جی ہاں۔ تو وہ سارے کاغذات وغیرہ جلا دیے گئے سب منتشر ہو گئے تھوڑا سا حصہ اس کا بچا وہ یہاں پر آ گیا میں نے سنا ہے جی ہاں، کراچی ہاں، میں لیکن بڑا حصہ اس کا ضائع ہو گیا تو وہ کام تو بالکل منتشر ہوا اور ضائع ہو گیا بہرحال مولوی صاحب نے وہ بڑی تنہی سے اردو لغت کی تدوین شروع کی تھی انگریزی اردو لغت کا انہوں نے کام کیا جی۔ وہ تکمیل تک پہنچایا اصطلاحات کا کام سائنٹیفک اصطلاحات کا جی کام ہاں، جو ہے ہاں۔ وہ مولوی صاحب نے کیا تھا اردو گرامر ان سے بہتر کسی نے نہیں لکھی جو مولوی ابد نے لکھی ہے اس کے علاوہ کلاسیکل لٹریچر کے ترجمے کا ان کے ذہن میں تھا ایک بڑا تصور تھا اچھا۔ اور بلکہ وہ مجھے ہی چاہتے تھے کہ یہ کام میں اپنے ذمے لوں اور وہ سچ پوچھیے ایسا کام تھا بڑا کام تھا وہ ساری زندگی اس میں لگ جاتی اور مجھے بڑا شوق تھا اس چیز کا وہ میرے مزاج کے مطابق بڑا کام اچھا تھا تو وہ اس میں جی ہاں، وہ سو کتابوں کی گویا وہ فہرست بھی بنائی گئی تھی جو رسالے اردو میں شائع ہوئی تھی مختلف لوگوں سے پوچھ کر جی ہاں فرانسیسی سے روسی سے ہر تمام ان سے کیا گیا تھا اچھا افسوس یہ ہے کہ وہ نہیں وہ ہوا وہ چیز رہ گئی جی, جی. جی، وہ نہیں وہ چند بس وہ چند کتابوں کے اس میں ترجمے ہوئے اور وہ باقی نہیں ہوئے وہ کام رہ گئے بہرحال یہ مولوی صاحب جو تھے تو ان کا مولوی صاحب کا مزاج جو تھا وہ بڑا یعنی اس میں ان کے مزاج میں منطق تھی اور عمر کے باوجود حالانکہ وہ انیسویں صدی کے آدمی تھے اس کے باوجود ان کے سوچنے کا طریقہ سائنٹیفک تھا اچھا اچھا اور وہ جو جی۔ کسی زبان کا ہاں۔ جو علمی جو ہوتا ہے پہلو جی۔ اس کی اہمیت کو سمجھتے تھے اچھا۔ اور اسی پر وہ زور دیتے تھے اس زمانے میں حیدرآباد میں ان کے ساتھ کام کرنے والے بھی اچھے لوگ تھے اب جیسے انگریزی لغت میں ڈاکٹر عابد حسین سالہ سال وہاں جی رہے ہاں، ہاں، وہ مولوی ہاں۔ صاحب کے ساتھ ہی رہتے تھے مجھے بھی جب تک رہا حیدرآباد میں مولوی صاحب کے ساتھ ہی میں رہا یہ اس کے علاوہ پنڈت برج موہن دتاترے کیفی وہ آ کے مہینوں رہتے تھے اردو لغت کے سلسلے میں مہینوں رہتے تھے وہ اور زبان پہ انہیں بڑا عبور تھا پنڈت جی، کیفی کو اس میں کیا ہے اور ڈاکٹر عبدالستار صدیقی سے آتے رہتے تھے اس طرح کے بہت سے لوگ جو ہیں ان کے یہاں مولوی صاحب کے یہاں کام کرنے والوں کا ایک مجمع رہتا تھا اور اچھے اچھے لوگوں کا انہوں نے انتخاب کیا تھا اب یہ ہے کہ جب وہ دلی آئے تو یہ بات نہیں رہی تھی ماحول بدل گیا تھا حالانکہ اس وقت انجمن کی حیثیت بڑی تھی اس کی مقبولیت زیادہ تھی مولوی صاحب کے پاس وسائل زیادہ تھے انہیں تائید زیادہ ملی تھی لیکن کام کرنے والے کیونکہ اب انجمن کا جو ہے وہ پلیٹ فارم بدل چکا تھا اب وہ اچھا۔ علمی اور ادبی اس حد تک نہیں رہا تھا بلکہ کیونکہ اردو کا معاملہ اب سیاسی معاملہ سیاسی ہو گیا تھا تو وہ بھی سیاسی لپیٹ ایسے لوگ آ گئے تھے کہ جن کا مزاج سیاسی تھا اچھا اب میں یہاں مولوی صاحب کی ایک کمزوری کا بھی ذکر کر دوں جی وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ مولوی صاحب کی عمر کا ایک بڑا حصہ ریاست میں گزرا تھا حیدرآباد ریاست میں اچھا اور ان کے تعلقات اونچے طبقے کے لوگوں سے ہی زیادہ تھے اچھا اور ملنا جلنا بھی ان کا انہیں لوگوں سے تھا عمرہ اور یہ وہ اس قسم کے لوگ تھے ان کی عزت کرتے تھے لوگ اور یہ کرتے تھے تو ہوا یہ تھا وقت کے ساتھ کہ مولوی صاحب میں وہ ایک تو کان کے کچے تھے اچھا اور <laughs> یہ بھی میں کہوں گا کہ جو لوگ ان کے مزاج میں دخل حاصل کر لیں کچھ خوشامت سے اور ان چیزوں سے یہ تو انہیں وہ اپنے قریب رکھتے تھے اور اگر کوئی آدمی جو کتنا بھی کار آمد ہو انجمن کے لیے لیکن اگر بے لاگ ہو اور صاف بات کہہ دے اور یہ کر دے وہ اسے وہ وہ اسے وہ پسند نہیں کرتے تھے یہ کچھ ایسا مزاج بن گیا تھا اور یہی وجہ تھی کہ آخر میں آپ نے سنا ہی ہوگا کیونکہ مولوی صاحب کی زندگی کے تین دور ہیں ایک تو وہ جو حیدرآباد میں گزرا ایک وہ جو دلی میں گزرا اور تیسرا وہ جو کراچی میں گزرا ہے جی ہاں۔ تو وہ پاکستان کی تحریک سے اردو اس قدر وابستہ ہو گئی تھی مسلم لیگ نے کیونکہ اردو کو ایک اپنے یعنی مطالبات میں اردو کے تحفظ کو بھی شامل کیا تھا تو ہوا یہ کہ اسلامی زبان ہو گئی تھی وہ ہندو بھی جو اردو کے شاید تھے وہ بھی اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ سن سینتالیس سے پہلے کا جو وقت تھا تو اس موقع پہ وہ ہندو جو اردو کے شاید تھے وہ اردو کے مخالف ہو گئے تھے کیونکہ یہ مسئلہ سیاسی مسئلہ بھی بن گیا تھا جیسے کہ میں نے کہا تھا تو اب وہاں جو ہے اور جی، جی۔ اچھا اب ایک بات میں اور کہوں اور میرا خیال ہے کہ میں کسی راز کا انکشاف نہیں کر رہا ہوں وہ یہ کہ مولوی صاحب جب دلی میں تھے تو یعنی اردو کو جب مسلم لیگ نے جو اردو کو جس طریقے سے اپنایا تو اس میں مولوی صاحب کی سیاست کو بھی کچھ دخل تھا اچھا اور بعض لوگوں نے یہ کہا ہے لکھا بھی ہے کہ مولوی صاحب کے مزاج میں ایک قسم کی سیاست تھی ریاست میں بھی انہوں نے سیاست کو برتا اچھا ہاں خیر وہ ریاست کے معاملات بھی ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی کو وہاں پہ کچھ آ ہاں کر مجبوراً بھی اپنے وہ کرنا پڑتا ہے وہ تو بات الگ تھی لیکن دلی میں کیونکہ اب جب کانگریس نے ہندی کو اپنا لیا تو مسلم لیگ نے اردو کو اپنایا اور لامحالہ مولوی صاحب کا تعلق مسلم لیگ والوں سے ہونا ہی تھا ہو ہی گیا اچھا بلکہ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ قائد اعظم سے بھی دلی میں مولوی صاحب کا ربط ضبط تھا جی، ان کا تھا اچھا تو اب وہاں تقسیم کے وقت مولوی صاحب کا رہنا مشکل ہو گیا اگر وہ رہنا بھی چاہتے تو مشکل ہو گیا تھا اس لیے کہ وہ جو تھے مخالفت بڑھ گئی تھی تعصب اتنا تھا کہ لوگ جو ہیں مولوی صاحب کو گوارا نہ کرتے تو انہیں یہاں آنا پڑا اور جب وہ یہاں آئے تو ان کا وہاں پہ بہت جو ہے میں نے ان کا جو سامان جو ہے ذاتی سامان ان کا کتب خانہ وہ بہت وہاں رہ گیا بڑی مشکل سے جو کچھ بھی آیا مشکل سے آیا اور اس میں بہرحال حکومت پاکستان نے بھی مدد کی اور ان کے مولوی صاحب کے ساتھ کام کرنے والوں میں میرے ایک دوست رفیق الدین احمد جو انجمن ترقی اردو میں سالہ سال انہوں نے دلی میں کام کیا تھا ابھی حیات ہے وہ یہاں موجود ہیں تو یہ انہوں نے بڑی بڑے خلوص کا ثبوت دیا یہ سن سینتالیس کے بعد بھی دلی میں رہے دلی میں رہے اور وہ وہ ہاں وہ بہت ہی وہ جو ہے وہ وہ بہت ہی سخت وقت تھا مسلمانوں کے لیے دلی میں جی تو اس وقت بھی یہ رفیق صاحب وہاں پر رہے اور انہوں نے حکمت عملی سے ان کا کتب خانہ جو محفوظ رہ گیا تھا اس میں سے جتنی بھی کتابیں ممکن تھیں وہ یہاں پہ پاکستان ہائی کمیشن کی ہاں ان کے وسیلے سے یہاں تک بھیجوا دیں اس طرح سے وہ کتب خانہ جو یہاں پہ ہے یہ وہ ہے کہ جو دلی سے منتقل ہوا تھا اچھا مولوی صاحب جب یہاں آئے یہ ذکر ہے سن سینتالیس کے اخیر کا تو انہوں نے وہ آ کر پیر الہی بخش اس زمانے میں یہاں کے ایجوکیشن منسٹر تھے حکومت سندھ کے اور وہ مولوی صاحب کے قدردان تھے اردو کے بڑے حامی تھے مولوی صاحب انہیں کے یہاں ٹھہرے انہوں نے مجھے اطلاع دی تو میں گیا ان سے ملنے کے لیے اور بارہا اس زمانے ملاقات ہوئی مسئلہ یہ درپیش تھا کہ انجمن کے لیے کچھ جگہ تلاش کی جائے تو پیر الہی بخش نے مجھ سے یہ کہا کہ اگر اس وقت کراچی جو ہے یہ اب تک یعنی سن اڑتالیس تک حکومت سندھ کے پاس رہا ہے یہاں پہ عمل تو انہوں نے پیر الہی بخش نے یہ کہا کہ یہ ہندو تعلیم گاہوں کی عمارتیں ہیں یہاں پر جنہیں ہندو خالی کر گئے ہیں اگر ان میں سے کوئی عمارت جو ہے کوئی مناسب انجمن کے لیے نکلے تو میں ہاں انجمن وہاں وہ انجمن کو دلا دیں گے آپ بھی نظر میں رکھیے میں بھی تلاش کروں گا اس طریقے سے ہم نے وہ عمارت تلاش کی جو بابائے اردو روڈ پہ ہے جہاں انجمن ترقی اردو کا دفتر جو ہے وہ ایک ہندو تعلیم کا وہاں ہوا کرتی تھی ہندوؤں کے جانے کے بعد وہ عمارت خالی ہو گئی تھی وہ انجمن کو دلا دی گئی انجمن کا دفتر اب تک وہاں پہ موجود ہے اچھا اور انجمن کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے گرانٹ بھی مقرر کی گئی تھی اسی وقت مقرر کی گئی تھی اچھا اب مشکل یہ تھی کہ مولوی صاحب کے ساتھ یہاں کام کرنے والے تھے نہیں سب سے بڑی مشکل یاد پڑی تھی پرانے لوگ چلے گئے اچھا اب ہندوستان سے تعلق ٹوٹ گیا تھا خطوں کی دعوت ہندوستان سے ہو نہیں سکتی تھی یہاں پر لوگوں کو وہ ہے کہ نیا نیا ملک بنا تھا لوگوں کی ذاتی پریشانیاں تھیں یہ تھی تو مولوی صاحب کی عمر بھی پچہتر سے تجاوز کر چکی تھی اس وقت اچھا وہ اپنے ملک وہ چھوڑ کر ہندوستان کو آئے تھے بہت دل برداشتہ تھے تو یہ ساری باتیں مل جل کر ان کا نتیجہ یہ نکلا کہ مولوی صاحب کے آس پاس غلط لوگ جمع ہو گئے جن کا میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن بہرحال غلط لوگ جمع ہو گئے اور ان کو مصاحبت کا فن خوب آتا تھا تو مولوی صاحب کی تنہائی کا اور ان کی ضعیفی کا ان لوگوں نے ناجائز فائدہ ناجائز فائدہ اٹھایا تو گرانٹ ملتی رہی اچھا اچھے کسی آدمی کو مولوی صاحب سے ملنے نہیں دیتے تھے وہ لوگ بدزن کر دیتے تھے میں خود بھی مولوی صاحب سے ملتے ہوئے احتیاط برتتا تھا جی ہاں ہاں میں احتیاط برتتا تھا اس لیے کہ مجھے مولوی صاحب کا مزاج مجھے معلوم تھا کہ یہ جو ہیں کہ تو اس میں مولوی صاحب کو یہ شکایت رہی کہ گورنمنٹ سے گرانٹ انجمن کو کم ملتی ہے اچھا گورنمنٹ سے مراد وزارت تعلیم تھی اور میرا براہ راست اس معاملے سے تعلق تھا ہمارا جو ہے سوچنے کا طریقہ یہ تھا کہ گرانٹ کسی ادارے کو دی جائے تو گرانٹ کا ایک حصہ انتظامی اخراجات کے لیے ہو اور دوسرا حصہ جو ہے وہ اصل کام کے لیے ہو تو ہم نے گرانٹ جو دی تھی مولوی صاحب کو وہ ان کے انتظامی اخراجات کے لیے دی بلڈنگ انہیں دلا دی جس کا کوئی کرایہ نہیں دینا پڑتا تھا مفت میں بلڈنگ ان کو دلا دی گئی اور ان کی پینشن حیدرآباد سے ابھی تک ان کی پینشن نہیں آئی تھی گورنمنٹ کی طرف سے میں نے کہہ کر ان کی پینشن مقرر کرا دی یہ بھی کیا اور ان سے ہم نے کہا کہ صاحب اب جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں وہ پروجیکٹ کی شکل میں ہمیں دیجیے تو ہم اس کے لیے الگ گرانٹ دیں گے تو وہ لیکن پروجیکٹ کی تشکیل تکمیل کے لیے آدمی چاہیے تھا وہ ان کے پاس تھے نہیں اچھا اور مولوی صاحب کا ذہن اس چیز کو قبول نہیں کرتا تھا لوگ ان سے یہ کہتے تھے کہ جناب یہ جو ہے گورنمنٹ جو ہے وہ تو یہ ہے کہ ہاں منمانی کرتی ہے یہ تو چاہیں اگر تو لاکھوں روپے دے سکتے ہیں آپ نے تو اردو کے لیے اتنی بڑی قربانی کی ہے یہ کی ہے وہ کتنا بس وہ وہ وہ وہ ہاں، ہے اب اب ہاں ہاں ایسا تھا تھا بیچارے دل خود زیادہ کام کر نہیں سکتے تھے کام کرنے والے ان کے پاس تھے نہیں اچھا اور وہ غلط لوگ پہنچ گئے تھے تو اس سبب سے وہ پھر آپ نے دیکھا جو ہوا کہ آخر میں تو انہی لوگوں نے مولوی صاحب کو بیچاروں کو کس قدر پریشان کیا یعنی وہ سن چھپن ستاون وغیرہ میں ہاں، یعنی اخبارات میں آیا تھا کہ ایک طرح سے جی جی جی جی جی وہ لوگ جو تھے بڑے بڑے میں ہاں، جی ہاں، جی جی مقفل انہیں ایک طرح سے نظر ہی کر دیا تھا انہوں نے کر دیا تھا مجھے جی، جی۔, جی جی بڑے میں اس زمانے میں یورپ میں تھا میں جا چکا تھا یہاں سن پچپن کے اخیر میں تو سن ستاون میں مجھے یاد ہے پیرس میں مولوی صاحب کا ایک خط میرے پاس آیا اور اس خط میں انہوں نے اپنی جو ہے اس بپتا کا ذکر کیا تھا بڑے ہاں بڑے دردناک لہجے میں اچھا اور مجھ سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر ممکن ہو تو یونیسکو سے کچھ کام مجھے دلوا دو کہ میں یہاں کر سکوں لیکن وہ کانٹیکٹ مجھ سے ہونا چاہیے انفرادی طور پر انجمن سے نہیں ہونا چاہیے کرنا چاہیے تو میں نے <laughs> کہو کہ یہ کام مشکل تھا اس کے باوجود میں نے کچھ وہ آسان اردو میں کتابیں لکھنے کی کچھ اسکیم اسکیم بنا کے ایک مولوی صاحب کو کوئی پندرہ بیس ہزار روپے میں نے دلوا دیے تھے یونیسکو سے جی میں نے کیا تھا یہ گویا ایک آخری مجھ سے مولوی صاحب سے یہ رہا ایک رابطہ پھر میں جب یہاں سن انسٹھ میں آیا میں مولوی صاحب سے ملنے بھی گیا اس وقت ان کی صحت بہت خراب ہو چکی جی ہاں۔ تھی پھر بعد میں تو ان کا انتقال ہو گیا اچھا۔ اب آپ مولوی صاحب کے متعلق میرے جو ہیں تاثرات جی کچھ ذاتی تاثرات میں تعلقات کی بنا پر تعلقات کی بنا جی۔ پر میں نے ان کی خود اپنے ذاتی بھائی دو باتیں عرض کروں مولوی صاحب نے مجھے بے انتہا شفقت دی جی یعنی سچ تو یہ ہے کہ مجھے اپنے باپ سے ویسی شفقت نہیں مل سکی جو مولوی عبدالق سے مجھے ملی تھی ہاں۔ اور میں نے ان کا بے حد احترام بھی کیا اور میں بلکہ جب میں ان کے ساتھ گیا تو مجھے میں نے ان سے یہ بھی نہیں پوچھا تھا کہ صاحب آپ مجھے لے جا رہے ہیں تو مجھے کیا اجرت دیجیے گا یا کس میں نے یہ پوچھا نہیں تھا ان سے اچھا اچھا ظاہر ہے اچھا میں اچھا میں اس زمانے میں یعنی بالکل ایک ویژنری جسے کہتے ہیں آئیڈیلس ویژنری قسم کا آدمی تھا اور میرے ذہن میں کوئی تھا ہی نہیں یہ تصور کہ میں کوئی کہیں ملازمت کروں یا روپے کماؤں یہ کروں وہ کروں مجھے ایک وہ ادب و علم میرا اڑنا بچھونا تھا بس بالکل وہ تو ایک مولوی صاحب کا بڑا بچپن سے ان کا نام سنتے آئے تھے اور ان کی عزت تھی تو انہوں نے کہا کہ بھئی مجھے تمہاری ضرورت ہے اور تم چلے چلو تو گو کہ مجھے کلکتہ بہت پسند تھا اس کے باوجود میں رخ موڑ دیا مولوی صاحب کے ساتھ چلا گیا تو اچھا میں پوچھا پلٹ کے کیا کیا جی ہاں تو میں بس وہ صبح سے شام تک وہ سر جھکائے میرا کمرہ جو تھا اس میں بیٹھا ہوا میں اچھا۔ اپنا کام کیا کرتا تھا اچھا۔ شام کو مولوی صاحب کے ساتھ ٹہلنے چلا جاتا تھا اچھا۔ یا ڈاکٹر عابد حسین وغیرہ تھے ان کے ساتھ کچھ گپ شپ کرنے لگے تو ایک دن میرے کان میں بھنک آئی اچھا میں اتنے پیسے میرے پاس تھے کہ سگریٹ میں منگوا سکتا تھا اور کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں تھی مجھے جی جی بس کھانا پینا تو بھائی تو ایک دن میرے کان میں بھنک آئی کہ مولوی صاحب دوسرے کمرے میں چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے قاضی عبد الغفار وغیرہ آئے تھے مجھے یاد ہے وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ ایک عجیب آدمی مجھے ملا ہے اور ایسا آدمی تو میں نے دیکھا نہیں اس لیے کہ اب دو مہینے کو ہونے کو آ گئے اور اس نے مجھ سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ آپ مجھے اجرت کیا دیجئے گا اور آپ مجھے جو لائے ہیں تو <laughs> کس آسامی پہ لائے ہیں کس غرض سے لائے آج تک مجھ سے بات نہیں پوچھی تو وہ میرے دل میں اتنی عزت تھی مولوی صاحب کی انہوں نے ویسی شفقت دی مجھے دی اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے اور لیکن انہوں نے جو ہے مجھے ایڈیٹوریل اسسٹنٹ اپنا وہ ہے ہاں ادبی معاون کا انہوں نے لقب مجھے دیا تھا اور اس زمانے کے لحاظ سے کوئی لمبی چھوڑی تنخواہیں تو ہوتی نہیں تھی لیکن جو بھی دی انہوں نے وہ مجھے معقولی تنخواہ تھی معقول تنخواہ تھی جہاں جی جو مجھے کسی اخبار میں نہیں مل سکتی تھی یہ صحیح بات ہے اچھا اور ان کا میں اورنگ آباد سے جب حیدرآباد پہنچے تو میں نے یہ سوچا کہ میں رہنے کا الگ انتظام کر لوں تو مولوی صاحب بہت مجھ پہ ناراض ہوئے اس بات پہ بہت مجھ سے ناراض ہوئے اور انہوں نے اصرار کیا میں تنہائی تھا میری شادی جو ہے وہ سن چھتیس کے آخر میں ہوئی ہے اور اس کی بھی روداد یہ ہے کہ میں نے جب ظفر عمر صاحب کی لڑکی سے جب میں نے شادی کا ارادہ کیا نیلی چھتری وغیرہ جو ہے مشہور اپنے زمانے کے جہاں جی وہ بھی مصنف تھے اور تو نیلی چھتری اور بحرام کی گرفتاری اس قسم کی جہاں ان کی تھی مقبول مصنف تھے جی جی ہاں، مشہور تھے تو جی ہاں جی ہاں ہم لوگوں نے جب اس زمانے میں زمانے طالب علم جی سب نے پڑھی تھی تو میں نے جب شادی کا ارادہ کیا تو ظفر عمر صاحب مجھ سے تو واقف تھے نہیں تو انہوں نے مولوی عبدالحق سے رجوع کیا مولوی عبدالحق ان کے پرانے دوست تھے انہوں نے انہوں نے خط لکھ کے بھیجا کہ بھئی یہ آپ کے ساتھ فلاں شخص کام کرتا ہے اور اس نے یہ ارادہ کیا ہے اس کے متعلق آپ مجھے رائے دیجیے ج تو مولوی صاحب نے وہ جواب جو دیا تو میں نے تو نہیں دیکھا تھا لیکن بعد میں ظفر عمر صاحب نے ہی مجھ سے ذکر کیا تھا تو اس جواب میں انہوں نے لکھا کہ بھائی اس شخص کے متعلق صرف میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر میری کوئی لڑکی ہوتی تو میں اسے دے دیتا اور مجھے اس سے بہتر داماد نہ ملتا تو مولوی صاحب کی اس سفارش پہ میری شادی ہو گئی اور سن چھتی جی،, جی جی بس اس سے بہتر کیا ہو سکتی تھی پھر چند مہینے میری بیوی بھی آ کے حیدرآباد رہی انہوں نے اپنی بیٹی کی طرح سمجھا بلکہ وہ جی ہاں میری بیوی سے وہ بہت مانوس تھے پھر ہم اس کے بعد سن سینتیس میں ہم چلے گئے یورپ چلے گئے جی ہاں تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ایک تو وہ یہ ہے کہ مولوی صاحب نے ہماری خاطر میں اور شفقت میں کوئی کمی نہیں کی اور جب میں نے یورپ جانے کا ارادہ کیا تو انہیں بڑا دھکا لگا میں اصل میں مجھے یہ محسوس ہوا ایک تو بات یہ ہے اس وقت تک سن سینتیس تک یہ طے نہیں ہوا تھا کہ انجمن کا دفتر دلی چلا جائے گا یہ طے نہیں ہوا تھا اگر یہ طے ہو چکا ہوتا تو شاید میں وہیں ٹھہر جاتا میں وہیں ٹھہر جاتا نہیں اورنگ بات یہ کہ مولوی صاحب اورنگ آباد میں تو دو تین مہینے ہی رہتے تھے گرمی کی چھٹیوں میں باقی آٹھ نو مہینے وہ حیدرآباد میں رہتے تھے تو میں حیدرآباد میں ہی رہتا تھا اچھا۔ جب وہ اورنگ آباد جاتے تھے تو اورنگ آباد چلا جاتا تھا اچھا حیدرآباد بہت اچھا شہر تھا بارہ اونق شہر تھا مجھے تو پسند تھا آپ بھی رہ چکے ہیں آپ کو بھی پسند ہوگا اور بڑے اچھے دوست بھی ملے وہاں پہ بعض تو میرے دوست جو ہے ساری زندگی ان سے دوستی نپ گئی ایسے دوست تھے تو یہ باتیں مجھے جو صرف یہ ہے کہ ایک تو وہ میں اپنے میں ایک آزاد خیال آدمی تھا اور ریاست کے ماحول میں زیادہ مدت میں رہ نہیں سکتا تھا ایک بات تو یہ تھی دوسری چیز یہ تھی کہ وہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ وہ انجمن ترقی اردو کا رخ جو ہے جو بدلا وہ کام کا ڈھب جو بدلا وہ ہاں اس طرف جو چل پڑا تو میں جو ہے میں اس راستے پہ چل نہیں سکتا تھا میں اس راستے پہ نہیں چل سکتا تھا یہ بھی ایک بات تھی نہیں ان معنوں میں مزاج کی بات یہ کہ میں ظاہر ہے کہ ادب ادبی اور علمی کام جو ہے ان کی نہج اور ہوتی ہے ہے نا اچھا اور یہ اپنی جگہ یہ ایک بڑا کاز تھا اس میں کوئی شک نہیں اردو کا تحفظ اور اسی تبلیغ ایک بڑا کاز تھا لیکن ایک مزاج کی بات ہوتی ہے میں مجھ میں وہ یہ کہ لیے وہ مشنری اسپرٹ نہیں تھی مجھ میں جی تو اچھا دو باتیں تھی تیسری چیز یہ تھی کہ مجھے یہ محسوس ہونے لگا کہ شادی کرنے کے بعد میرا خیال ہے اور لوگوں کو بھی اور لوگوں پر بھی یہی گزرتی ہوگی مجھے یہ محسوس ہونے لگا کہ میں یعنی اپنی جو ہے باقی زندگی انجمن میں میں گزار نہیں سکوں گا ہاں یہ بات ہے کہ یہ جو ہے زیادہ یہ تھی ہاں کہ یہ جو ہے یہ کئی چیزیں مل گئی کہ ایک انجمن جو ہے کہ اس میں میں نہیں اور ریاست میں نہیں رہ سکوں گا انجمن میں نہیں رہ سکوں گا ابھی عمر ہے کہ میں اپنے لیے کوئی اور راستہ نکال لوں اچھا تو میری جو ہے کچھ ہاں، مطلب جی, جی،, جی۔ ایسا تھا جی نہیں میں نہیں جی نہیں میرے سپر تو کام تھا جیسے کہ وہ لغت کا کام ہاں۔ وہ مجھے کرنا تھا اچھا رسالہ اردو جو ہے اس کی ایڈیٹنگ میں بعض چیزیں میرے سپرد ہوتی تھیں یا وہ تھا اس کے لیے کچھ مضامین کا انتخاب بعض چیزیں نہیں اس میں جو ہے رسالہ اردو میں تو مولوی صاحب کا میں ہی ایک معاون تھا میں ہی ایک معاون تھا اچھا وہ لغت کا جو کام کرنے والے جو تھے وہ بھی لوگ جیسے ڈاکٹر عابد حسین تھے وہ تو کرتے ہی مستقل کام کرتے تھے اچھا اردو لغت کا مستقل کام یہ شان حقی کے والد جو ہیں مولوی الدین وہ کرتے تھے اچھا اس کے علاوہ پارٹ ٹائم ایڈیٹر جیسے برج موہن کیفی وغیرہ وہ لوگ تھے تو اچھا یہ پیشہ وروں کی اصطلاح ایک وہ مولوی ظفر الحسن جو ہے وہ کام کیا کرتے تھے تو کچھ ایک وہ پہلے کر چکے ان کا انتقال ہو چکا تھا اچھا، انہوں نے واضح اصطلاحات جو ہے وہ تو مولانا ان کی سلیم جو ہے وحید الدین سلیم انہوں نے ہی ان کا ہے کارنامہ کہ انہوں نے وہ چیز شروع کی تھی اور مولوی صاحب نے ہاں اس کام کو اور انہوں نے آگے بڑھایا اور مولوی صاحب کیونکہ مولوی صاحب کا وہاں حیدرآباد میں بڑا اثر تھا ذاتی اثر اور اپنا ذاتی اثر کی وجہ سے وہ اردو کے لیے بہت کچھ گورنمنٹ سے حاصل کر لیتے تھے اور اچھے لوگوں کی سرپرستی بھی حکومت سے ہو جایا کرتی تھی یہ بے شک تھی مولوی صاحب میں ایک بات تو میں آپ سے ہاں تو بس میں بہت سا جی میں میں نے سوچا تو مولوی صاحب کو اس کی وجہ سے بڑا دکھ ہوا اور انہوں نے مجھے منع بھی کیا لیکن میں وہ طے کر چکا تھا اچھا چورانچے میں چلا گیا اور مولوی صاحب نے میرا خیال ہے کہ وہ اس چیز کو وہ انہوں نے اپنے نظر سے دیکھا ہاں، ہاں، کیونکہ مولوی صاحب جو ہے جی، جی۔ مولوی صاحب میں ایک بات تھی کیونکہ انہوں نے شادی وہ نہیں کی تھی کیونکہ میں انہوں نے جو ابتدائی عمر میں جو ان کی شادی والدین نے کر دی تھی جی۔ اور مہینے دو مہینے سے زیادہ جو نہیں چلی اسے میں شادی نہیں کہوں گا کیونکہ بعد میں وہ جب حیدرآباد آ گئے تو شادی انہوں نے کی نہیں اچھا تو مولوی صاحب کو جو ہے وہ سارے تعلقات کو وہ دیکھتے تھے وہ انجمن ترقی اردو اس سے ہی وہ دیکھتے تھے کہ یہ جو ہے کہ جو آدمی مفید ہو اردو کے لیے اور انجمن کے لیے اسے وہ سمجھ پیمانہ ہاں، پیمانا ان کا یہ تھا اور وہ ذاتی تعلق کے معنوں قائل نہیں تھے چنانچہ وہ وہ ہوا تو وہی اب جو ہے تعلق جو ہے اس میں بال پڑ گیا جب میں چلا گیا تو طے پایا تھا انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم جا رہے ہو تو انجمن سے تمہارا تعلق رہنا چاہیے اور میرے سپرد انہوں نے کچھ کام بھی کر دیے تھے کہ اچھا۔ وہ ہاں کہ تم یہ کام کرتے رہو فلاں کتاب کا ترجمہ کرتے رہو کر کے تم بل ساتھ بھیجتے جاؤ اچھا۔ اور مہینے میں ہر اتنی رقم تمہیں بھیج دی جائے گی وہ میرے لیے بڑی مدد تھی کیونکہ میں جا رہا تھا یوروپ پڑھنے کے لیے میرے پاس کوئی ساتھی تو کوئی ایسی تھی نہیں تھوڑی بہت بہرحال تو میں چلا گیا یوروپ تو آپ یوروپ جو گئے ہیں وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے اعلیٰ تعلیم میں ڈاکٹریٹ کے لیے گیا تھا اچھا۔ پیرس میں جہاں اچھا۔ ڈاکٹریٹ میں پیرس ہی گیا تھا وہاں یہ پیرس ہی میں کیوں آپ تشریف لے گئے بس بات یہ ہے کہ پیرس مجھے ان دنوں تو لوگ لندن جایا کرتے ہاں لیکن مجھے پیرس اس لیے پسند ہے کہ مجھے جو ہے یعنی میرا جو جو ذوق جو تھا ادبی ذوق جو تھا جی، یا ہاں۔ آرٹ کا جو ذوق جو تھا یا سیاست سے جو مجھے دلچسپی تھی اس کی تسکین پیرس میں زیادہ ہو سکتی تھی اچھا۔ لندن میں نہیں ہو سکتی تھی اچھا۔ کیونکہ پیرس اس زمانے میں مغرب کا سب سے بڑا انٹلیکچوئل آرٹسٹک سینٹر تھا درست وہ شاید اب بھی ہے لحاظ سے جی بہرحال ہاں۔ اس وقت تو تھا یقیناً ہاں۔ تو مجھے آپ کو کبھی زبان کی ان دنوں تکلیف نہیں ہوئی مجھے تکلیف میں نے مجھے زبان میں مجھے ایک ہے ملکہ ہے ملکہ ہے زبان کا تو مجھے کوئی وہ مجھے ہاں۔ کوئی مشکل نہیں ہوتی مشکل نہیں ہوئی زبان میں نے جلدی ہی سیکھ لی تھی جانے سے پہلے ہی میں نے کچھ پڑھنی شروع کر دی اچھا، تھی اور وہاں پہنچ کر میں نے بڑی چند مہینے جو ہے دن رات جو میں لگا رہا اسی میں فرانسیسی میں ہی تو وہ مجھے جو ہے زبان جو ہے آپ وہاں اکیلے تشریف لے گئے تھے نہیں میری بیوی بھی گئی تھی اچھا۔ وہ گئی تھی وہ بعد میں واپس آ گئی ایک ڈیڑھ سال رہ کر میں تو تین سال رہا ڈیڑھ سال بعد یہ واپس آ گئی تھی اور تو آپ نے وہیں سے کیا جی ڈاکٹریٹ میں نے پہلے سے جی۔ سبجیکٹ کیا تھا ڈاکٹر صاحب آپ کا میرا جو تھا social life in early India اچھا جی ہاں، یہ میرا سبجیکٹ تھا اور اس میں کیونکہ وہ ماخذ جو ہے وہ قدیم ہند کا وہ اس میں سنسکرت میں ہے سنسکرت کا جاننا ضرور میں سنسکرت جانتا تھا جی ہاں اس لیے مجھے آسانی ہو گئی اس مضمون پہ کام ایک بات میں آپ سے معلوم کرنا چاہتا تھا اس سلسلے میں جی۔ آپ نے یہ تھیسس جو لکھا ہوا ہے جی۔ وہ ظاہر ہے کہ انگریزی میں لکھا ہوگا آپ نے میں نے جو ہے یہ تھیسس جو ہے اس کا میں نے جو ہے اسے میں نے کچھ تو میں نے فرانسیسی میں لکھا تھا جسے اچھا۔ درست کرایا گیا ظاہر ہے کہ اچھا، فرانسیسی میں ہاں، ایسی اچھی ہاں، تو لکھ نہیں ہاں، سکتا تھا کچھ اس کا میں نے انگریزی میں بھی لکھا تھا وہ فرانسیسی میں شائع ہوا وہ تھیسس اچھا، جو ہے اچھا، فرانسیسی میں شائع ہوا یہی مجھے پوچھنا تھا جی، کہ جی، جی۔ اگر آپ نے پیرس میں کیا ہے تو عام طور پر اور پھر اس کا انگریزی میں جو ترجمہ جو ہے رائل ایشیٹڈ سوسائٹی جرنل میں بھی اس کے کچھ حصے جو ہیں اس میں شائع ہوئے تھے شائع ہوئے تھے اس میں تو میں اب مولوی صاحب کے متعلق یہ عرض کر رہا تھا کہ مجھے جب میں چلا گیا وہاں پہ تو چند مہینوں کے بعد مولوی صاحب نے یک بیک مجھے سن اڑتیس کا جی ہے واقعہ مجھے خط یہ لکھا کہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ انجمن کا دفتر منتقل کر دیا جائے دلی دلی ہاں۔ تو فی الحال جو تم کام کر رہے ہو اسے روک دو اچھا اور دلی پہنچ کر اس کے مطابق میں تمہیں مزید ہدایت میں بھیجوں گا چنانچہ جو ان سے مولوی صاحب انجمن ترقی اردو سے میرا کانٹریکٹ تھا وہ اس طرح معطل ہوا معطل کے ختم ہو گیا ہاں۔ وہ اس طرح سے ہو گیا خیر یہ تو ان کی مرضی تھی یعنی وہ اس کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا مولوی صاحب نے میرے ساتھ بڑی جو زیادتی کی وہ یہ تھی کہ انہوں نے جب وہ انگریزی اردو لغت جب شائع ہوئی جی تو اس میں اپنے معاونین کا جو انہوں نے ذکر کیا اس میں آپ کا ذکر میرا انہوں نے ذکر نہیں کیا اچھا۔, اچھا حالانکہ میرے پاس ان کے اب تک ان کے ہاں۔ عالمی خطوط میرے پاس موجود ہیں جی۔ کہ جس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ بھائی ہاں میرے کام کہ یہ جو ہے سراہ جی، جی، نہیں کہ وہ کام اس وقت جاری تھا جی کام جاری تھا تو وہ کبھی کبھی یاد دہانی کیا کرتے تھے یا میں حیدرآباد سے اگر میں چلا جاتا تھا باہر جی۔ تو کام میرے ساتھ چلا جاتا تھا تو یاد دہانی ہوتی رہتی تھی کہ بھائی یہ چیز رہ گئی ہے اسے بھیج دو جی۔ یہ کر دو یا اختصار اس کا میں نے کیا اس کے ہاں، ہاں، متعلق ہاں۔ وہ میرے پاس ایسے خطوط موجود ہیں وہ تو خیر <laughs> جی۔ ظاہر ہی ہے ہے ہے آپ آپ کا کہنا کافی کہ نے کام کیا لیکن اس کا ذکر اس کا ذکر آیا ہے رسالوں میں بھی لوگوں نے یہ چیز جو جنہیں علم تھا اس چیز کا اور انہوں نے جب مولوی صاحب کے صاحب کو دیکھا تو بعد میں انہوں نے شکایت کی میں نے نہیں کی میں نے نہیں شکایت کیونکہ مولوی صاحب کا مجھ پہ احسان تھا اور احترام تھا دل پہ تو میرے داغ رہا کیونکہ میں ان سے توقع نہیں کرتا تھا لیکن میں نے کبھی ان سے شکایت نہیں کی غالباً آپ سے کچھ زیادہ ہی خفا ہو گئے تھے وہ ہاں, ہاں، زیادہ ہی خفا ہو گئے لیکن انہوں نے میں ہاں۔ پہلا آدمی نہیں ہوں جس کے ساتھ انہوں نے کیا وہ کسی سے خفا ہو جاتے تھے ہاں۔ تو اس سے اسی طرح کا سلوک کرتے تھے ڈاکٹر صاحب غیر متعلق سی بات ہے جی۔ میں ویسے میں آف دی ریکارڈ آپ سے بات کر رہا ہوں ہاں، ہاں۔ ایک ایک ایسا ہی ایک ایک مماثل واقعہ یہاں بھی پیش آ گیا ہے کراچی میں بھی یہ یہ جو لغت جو اردو لغت شائع ہوئی ہے اس میں بھی اس میں بھی ایسا ہی وہی بالکل ایک آپ نے کہا تو مجھے یاد آ گیا وہ ستم ظریفی ہے انہوں نے جو ہے وہ بڑی افسوسناک بات ہے بڑی افسوسناک حکمت ہے ہاں، بالکل یعنی آپ نے آپ نے کہا تو جی، جی۔ بالکل جناب ہاں، جسے کہتے ہیں پیرل ڈرا ہو گیا میرے سامنے ایسے علمی کاموں میں ہاں۔ اگر جو ہے اس طرح کی اگر کی جائے نہیں جی۔ بڑی اس میں دل شکنی ہوتی ہے اس میں بڑی ذاتی ہے یعنی جو ہے اور اس میں معمولی لوگ ایسی حرکتیں کریں تو تعجب نہیں لیکن مولوی عبدالحق جیسے آدمی کو یا گورنمنٹ نے یہاں پہ اردو بورڈ قائم کیا ہے انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ایسی حرکتیں کریں مولوی صاحب اور بھی میرے علاوہ بعض اور لوگ تھے جن سے کسی وجہ سے خفا ہو گئے اور خفا ہونے کے بعد انہوں نے انہیں قلم زدی انہوں نے ہاں، بھی تھے تھے تھے سخت گیر کچھ بھی ان کے مزاج میں بعد میں انہیں اس کا ایک ہی بار ذکر آیا اچھا۔ میں نے کبھی نہیں کیا کراچی میں ہی ایک بار ذکر آیا اور یہ میرا خیال ہے کہ وہی بات ہوگی میں ابھی یونیسکو نہیں کیا تھا غالباً کبھی کبھی ملاقات ہو جاتی تھی مولوی تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ بھائی وہ لغت جو تھی انگریزی اردو لغت ہاں کہنے لگے کہ وہ ختم ہو گئی آؤٹ آف پرنٹ ہے نیا ایڈیشن اس کا چھپے گا اور اس وقت تمہارا نام سہون رہ گیا تھا اور میں میں جو ہے اسے کر دوں میں اس کا تو تمہارا نام ضرور میں شامل کروں گا یہ کروں گا تمام یہ میں نے کچھ نہیں کہا میں نے اس کا ذکر میں نے کہا کہ اب یہ بات کے کیا میں آپ سے ذکر کروں تو نہیں میرا خیال ہے کہ نہیں انہوں نے تو اسی لغت کو پرانی لغت کو انہوں نے پھر سے چھاپ دیا ہاں۔ ہے ہاں ہاں ہاں ان دنوں وہی وہ تھے تو مجھے یاد ہے میں کسی کام سے وہاں گیا تھا تو میرے سامنے مولوی صاحب اپنے لغت کا ایک نسخہ لے آئے تھے ہاں۔ اور انہوں نے کیمرے پہ لگا کر کے اس کے ریڈکشن کے بارے میں رزلٹ اچھا۔ کے بارے میں خود انہوں نے آ کر کے اچھا۔ دیکھا جی جی جی جی اس کے بعد میں کیا ہوا مجھے یاد جی۔ ہے اب یوں میری کئی کتابیں انجمن ترقی اردو نے ہی دہلی سے شائع کی مثلاً قادری نظر الاسلام کی بنگالی نظموں کے جو تراج میں نے کیے پیام شباب کے نام سے وہیں دلی میں شائع ہوئے پھر شکنتلا کا جو ترجمہ جو سنسکرت سے میں نے کیا تھا وہ بھی وہیں دلی سے شائع ہوا اچھا میکسم گورکی کی آپ بیتی کے تینوں جلدوں کے ترجمے جو میں نے کیے اچھا۔ وہ بھی وہیں سے شائع ہوئے اور مولوی صاحب کو پڑھ بک کا ناول گڈ ارتھ بہت پسند تھا اچھا وہ بھی اس کا بھی ترجمہ میں نے کیا جو وہاں سے شائع ہوا اچھا۔ پھر گارسا دتاسی کے خطبات جو کئی جلدوں میں ہیں تو ایک جلد کا ترجمہ میں نے فرانسیسی سے اردو میں کیا تھا یہ وہاں سے شائع ہوا بعض چیزیں کچھ ایسی ہوئیں کہ مجھے پتا نہیں چل سکا یاد پڑتا ہے مجھے کہ حکومت بہار کی صوبائی حکومت نے ڈاکٹر سید محمود اس کے جی۔ وزیر تعلیم تھے اس زمانے جی میں ہاں، جی ہاں۔ تو انہوں نے مولوی عبداللہ سے کہا کہ ایک ہندی اردو مختصر سی لغت تیار کر دی جائے اچھا اور کچھ گرانٹ بھی انجمن کو دی گئی جی اور مولوی صاحب نے وہ کام میرے سپرد کیا تھا مختصر لغت تھی اچھا۔, اچھا اور اس میں بھی یہ تھا بلکہ مولوی صاحب ایک آدمی میرے گھر بھیجتے تھے اور وہ چند گھنٹے میرے پاس بیٹھتا تھا اور وہ میں اسے مسودہ تیار کر کے دیتا جاتا تھا اور وہ پھر وہ لغت شائع نہیں ہوئی میں معلوم نہیں کیا وہ تھا میں کبھی مجھے میں نے مولوی صاحب سے پوچھا بھی نہیں انہوں نے غالباً بہار بھیج دیا تھا پھر وہ ڈاکٹر سید محمود وزیر نہیں رہے نہیں رہے نہیں رہے وہ ہاں۔ کام کہیں پڑا رہ گیا ضرورت محسوس ہاں، نہیں ہوئی تو کچھ وہ کام کچھ لیکن کئی کتابیں میری وہاں سے شائع بھی ہوئیں اور مولوی صاحب جو ہیں یعنی میری انہوں نے بڑی ہمت افزائی بھی کی اور ایک ایسا واقعہ یا افسوسناک ہو گیا جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے ہاں یہ کاش کے نہ ہوتا کاش کاش کے کے نہ ہاں، نہ ہوتا ہوتا تو اسے میں آپ آپ سے مولوی صاحب کا اتنا احترام تھا میرے دل میں میں توقع ہی نہیں کرتا تھا کہ وہ ایسی چھوٹی بات کریں گے ہاں، خبر نہیں اصل میں ڈاکٹر صاحب کسی وقت پر کوئی بات دل میں دل کو اتنی بری لگتی ہے اتنی بری لگتی ہے کہ آدمی اپنوں ہی سے ہاں۔ وہ دل برداشتہ ہو جاتا ہے کبھی ممکن ہے ایسا وقت ان پہ بھی آیا ہو کچھ لوگ ہاں۔ لگانے بجھانے والے بھی ہوتے ہاں، ہیں ہاں یہ الگ مصیبت وہی میں نے آپ سے کہا اس میں کچھ لگانے بجھانے والے بھی لوگ ہوتے ہیں تو میں تو یہاں تھا نہیں یورپ چلا گیا تھا مولوی صاحب کے ساتھ کچھ تو آپ کو اندازہ ہو گئی کراچی میں جیسے لوگ تھے تو ان سے اسی غماش کے لوگ ان کے ساتھ وہاں بھی تھے دلی میں بھی تھے ہر جگہ ہوں گے اب ہر جگہ ایسے اب وہ طبیعت ہی ان کی ایسی ہو تو ظاہر ہے کہ یہی ہوگا ہاں اب وہ تنہا آدمی تھے ان کا جی چاہتا تھا کہ شام کے وقت کھانے پہ کچھ مصاحب کچھ لوگ بیٹھ کے ان سے غب کریں گے ہاں، گفتگو ہو یہ ہو دل بہلے چیز ہو ساری بات تو کچھ ایسے لگانے بجانے والے لوگ بھی تھے تو کئی لوگوں کو مولی صاحب سے انہوں نے بدزن کر دیا تھا ان میں سے میں بھی تھا تو بہرحال بڑی بڑی افسوس ہاں بہرحال تو یوں مولوی صاحب بڑے یعنی ایک دھن کے پکے تھے یعنی ایسے لوگ کہاں نظر آتے ہیں کہ انہوں نے کام کا بیڑا جو اٹھایا تھا جوانی میں آخر وقت تک اس مشن کو انہوں نے برقرار رکھا اٹھائے رکھا انہوں نے اور ہاں ساری زندگی انہوں نے صرف کر دی اور اگر جائزہ لیا جائے تو انصاف یہی کہے گا کہ مولوی عبدالق نے اردو کی جتنی خدمت کی کسی ایک فرد واحد نے ویسی خدمت نہیں کی ہاں ویسی نہیں ہاں یہ واقعہ ہے یہ ہاں انصاف جو ہے وہ کہے گا اچھا اور <clears throat> اب جو ہر آدمی میں کوئی جو ہے خدا کی ذاتی ہے جو بے عیب ہے ورنہ ہر انسان میں کچھ ہوتی ہیں خامیاں ہوتی ہیں یہ ہاں تو انہیں بھول بھی جانا چاہیے جی ہاں جی ہاں۔, ہاں جی ہاں وہ تھے بے شک بے جی جی اپنے ابتدائی گفتگو میں یہ کہا تھا کہ میں نے علی گڑھ اور لاہور کا ذکر کیا ہے وہ میں نے نہیں کیا تھا بہت مختصر کیا مختصر کیا ہاں تفصیل سے نہیں کبھی انشاءاللہ انشاء تفصیل تفصیل سے میں کبھی اگلی صحبت میں کچھ دلی اور لاہور اور علی گڑھ کی علمی ادبی صحبتوں کا ذکر کروں ہاں میں کروں جی جی کچھ میں ان شاء اللہ کروں ہاں بڑھیا نائب